www.attableek.com, the reviver of Iman. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا للكافرين عذاب أليم صدق الله العظيم اصل مضمون یہودیوں کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں کا اور اس کے ذمن میں انبیاء کرام کی توہین کا چل رہا ہے اس سے پہلے والے ہفتے میں یہود کے اخبار نے یہ اعتراض کیا تھا کہ یہ نبی عجیب ہیں کہ سلیمان جو جادوگر تھے ان کو نبی کہتے ہیں قرآن کریم نے وضاحت کی کہ علیہ سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں اللہ کے نبی تھے اور جادو کے پھیلاؤ کو کم کیا تھا البتہ سلیمان علیہ سلاۃ وسلام کے زمانے میں چونکہ جنات شیاطین بھی انسانوں سے مخلوط رہتے تھے اس بنا پر جادو کا شیور ہوا اور دوسرا جادو کا پھیلاؤ ہاروت اور ماروت کے ذریعے سے ہوا لیکن جادو کے بارے میں قرآن کریم نے یہ وضاحت کی کہ بغیر مشیت عزتی کے کوئی چیز کارگر نہیں ہے کوئی چیز کا اثر ظاہر نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے وما هم بضارين به من الله اور انتہائی طور پر یہ فرمایا کہ جادو کا استعمال اچھے کاموں میں کم ہوتا ہے اور برے کاموں میں اور شر کے کاموں میں زیادہ ہوتا ہے اس لیے یہ ناپسندیدہ عمل ہاروت اور ماروت جو فرشتے تھے جن کو اللہ تعالی نے بطور آزمائش کے کلدانیوں کے دارالسلطنت بابل میں بھیجا گزشتہ اس کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے آئی تھی اور دوسری تفصیلات جو ہیں وہ اسرائیلی روایات میں اس بنا پر ان کا بیان کرنا مناسب نہیں آج ایک مزید بات ذکر کر رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں یہ پہلی مرتبہ خطاب کیا اور پورے قرآن کریم میں براہ راست ایمان والوں کو اٹھاسی مقامات پر خطاب کیا ہے یا ایوہ الذین آمنوں کے ساتھ عبد العزیز صاحب نے لکھا کہ پہلی آسمانی کتابوں میں انبیاء کرام مخاطب ہوتے تھے اور ان کے واسطے سے رعایا من مخاطب ہوتی تھی لیکن پرانے کریم ایسی کتاب ہے کہ جس میں اللہ نے براہ راست ایمان والوں کو بھی خطاب کیا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قرآن کریم میں یا یوہ الزین آمنو پر پہنچو تو بہت زیادہ چوکنے ہو جاؤ بیدار ہو جاؤ اس بنا پر کہ اللہ تعالیٰ براہ راست خطاب کرنا چاہتے ہیں تم کو اس لائق سمجھا کہ تمہیں خطاب کریں تو اس خطاب کے بعد چوکنا رہو اور بہت زیادہ توجہ سے اس حکم کو سنو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو تو حضرت عبداللہ نے مسعود رضی اللہ تعالیٰ ہو جب بھی یاریین آمنو پہ پہنچتے تھے تو چونک جاتے تھے کہ اللہ نے ہم ناکاراؤں کو خطاب کے لائق سمجھا اور براہ راست خطاب کیا کہا کیا جا رہا ہے اے ایمان والو تم رائنا مت کہو انظر نہ کہو اور یہ بات کو بہت غور سے سنو یہ بڑا اہم حکم ہے اس پر عمل پیرا رہو ہوتا یہ تھا کہ صحابہ کرام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اپنی طرف مبزول کروانے کے لیے یہ جملہ استعمال کرتے تھے کہ اے نبی ہماری رعایت فرمائیے مطلب یہ کہ ہماری طرف نظر کرم فرمائیے توجہ فرمائیے خاص دھیان دیجیے کوئی خاص خاص معاملوں پر تو یہودیوں کی سڑی ہوئی ذہنیت اس وقت بھی دوسرا کام کرتی تھی اور وہ رائنا کا جو لفظ ہے جس کے معنی اصل میں رعایت کرنے کے صحابہ لیتے تھے تو وہ یہودی جو ہے رائنا کو ذرا یا کے ساتھ پڑھتے تھے اور رائنا کہتے تھے یہ نقل کرنا بھی اچھا نہیں معلوم ہوتا لیکن سمجھانے کے لیے کرتے ہیں علب اللہ رائنا کا مطلب چرواہے کہتے ہیں رائی چرواہے کو کہتے ہیں تو یہ گویا مشتبہ لفظ ہو گیا جس سے وہ لوگ کچھ اور معنی لے رہے ہیں صحابہ تو بالکل سیدھا معنی لے رہے ہیں دوسرا معنی راہینا کے احمق اور بے وقوف کے بھی آتے ہیں الیاز باللہ سرکار کی طرف اس کی نسبت کرتے تھے یہود اور اپنے دل کی براس نکالنے کی کوشش کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا دوہرا معنی رکھنے والا لفظ ہی نکال دو اور اس کی جگہ لفظ استعمال کرو ایسا کہ اس میں یہودیوں کو دسیسا کاری کا موقع نہ ملے تو رائنا کہنے کے بجائے انظر نہ کہو کہ نگاہ کرم ہو جائے سرکار ہم پر یہ بھی رعایت کے معنی میں ہے لیکن لفظ بدل دیا تو اب یہود اندر سے دوسرا معنی خراب جو نکلتا ہے وہ نہیں نکل سکتے سورہ مجادلہ میں ایک مضمون آیا ہے کہ صحابہ کرام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم کہتے تھے لیکن یہود جو ہیں وہ شام والے علیکم یوں کہتے تھے سام کے معنی عربی میں موت کے آتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے اوپر موت ہو سرکار سنتے تھے اور ان سنا کر دیتے تھے چاہتے تو ان کو ڈانٹ بھی سکتے تھے اور سزا بھی دے سکتے تھے اس پوزیشن میں سرکار تھے لیکن سرکار نے ایسا نہیں کیا بلکہ ان کے جواب میں وعلیکم کہہ دیتے تھے وعلیکم السلام نہیں فرماتے تھے صرف وعلیکم کہہ دیتے تھے کہ جو تم میرے لیے چاہتے ہو وہ تم کو ملے یہ نبی کی حکمت اور نبی کی بصیرت کے برے لفظ سے اپنے منہ کو خراب نہیں کرتے کتنا احتیاطی معاملہ رکھا ہے سرکار نے ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جملہ سنا تھا کہ سرکار یہ تو آپ کو گالی دے رہے ہیں آپ کے اوپر موت تاری کرنے کی بات کر رہے ہیں اور پھر بہت کوسا یہودیوں کو بہت برا بھلا کہا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ عائشہ ایسا نہیں کر تم نے دیکھا کہ میں نے کیا جواب دیا کہا آپ نے وعلیکم کہا تو کہا یہ جواب ہو گیا کہ جو تم میرے لیے چاہتے ہو خدا کرے کہ تمہیں ملے تو چیز پلٹا کے میں نے ان کی طرف متحول کر دی ہے بات پوری ہو گئی جواب ہو گیا تم نے ان کے جواب سے زیادہ کیوں ڈانٹ ڈپٹ کی یہ اخلاق کے خلاف ہے حالانکہ ہم جیسا کوئی ہوتا تو یوں ہی کہتا کہ چار گاڑی اور دیش کو لیکن یہ نبی ہیں دنیا کو تعلیم دینے آئے ہیں اخلاق کی اعلی قدروں کو دنیا کو سمجھانا ہے اس بنا پر آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی کو تلقین کی اور فرما عائشہ ایک بات یہ ہے یہ جو بد دعا مجھے کرتے ہیں کیا اللہ قبول کریں گے یا میری بد دعا ان کے لیے جو ہے وہ قبول کریں گے پھر روایتوں میں بھی ہے کہ جب تم کو یہودی السلام علیکم کہے تو جواب میں صرف علیکم کہا کرو یہاں سے مسئلہ نکلا کہ ایسے مشتبہ الفاظ جس کے دو معنی ڈویل میننگ نکلتے ہوں اس سے اجتناب کرنا چاہیے پرہیز کرنا چاہیے مثال کے طور پر عربی میں غلام کو عبد کہتے ہیں اور باندی کو امہ کہتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو یا عبدی کہہ کر پکارنے سے منع فرمایا کہ اس کے اندر ایک معنی یہ بنتا ہے کہ اصل تو ہم سب اللہ کے غلام ہیں اور اس کو تم نے یوں کہا کہ اے میرے غلام تو تم گویا کہ خالق کے درجے پر اپنے آپ کو سمجھ رہے ہو تو اس میں ہے اس بنا پر ایسا لفظ جو ہے وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے اسی طرح ایک لفظ آتا ہے مولا مولا کا جو لفظ ہے وہ کئی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے اس بنا پر اس کے استعمال میں بھی احتیاط کرنے کو فرمایا مولا کے معنی مالک کے بھی آتے ہیں آزاد کرنے والے کے بھی آتے ہیں مولا کے معنی خالد کے بھی آتے ہیں اس لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ عرب لوگ انگور کو کرم کہتے تھے کرم فرمایا انگور کو کرم مت کہو کیونکہ کرم تو مومن کا دل ہے قلب مومن کو کرم کہتے ہیں لہذا انگور کو کرم مت کہو چونکہ انگور سے ان کے یہاں شرابیں بنتی تھی تو اس کو کرم کہتے تھے اسی طرح ہماری زبانوں میں بھی جو ہیں وہ الفاظ اس طرح کے استعمال ہوتے ہیں مثال کے طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ لیڈر کا استعمال کرنا اچھا نہیں اس بنا پر کہ لیڈر جو ہے وہ زیادہ تر سیاسی لوگوں کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے اور پھر زیادہ تر لیڈر جو ہے لچے لفنگے ہوتے ہیں اور سیاسی شطرنج کھیلتے رہتے ہیں اور اس میں فاسق فاجر بھی ہوتے ہیں اور ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں جیسے بھائی چرچیل ایک لیڈر ہے ہٹلر ایک لیڈر ہے نیپولین ایک لیڈر ہے تو لفظ لیڈر کا استعمال کرنا نبی کی شان کے خلاف ہے اس لیے انگریزی میں اس کے لیے دو الگ لفظ جو ہے رکھے ہیں جس سے مانا پیمبر کے نکلتے ہیں وہ مانا استعمال کیے جائیں گے اس میں سے ایک لفظ ہے میسنجر میسنجر کے مانا فرستادہ پیمبر پیغمبر کے معنی میں آتا ہے اور نبی کے معنی میں جو ہے انگریزی میں لفظ آتا ہے پروفٹ تو ہم اپنے نبی کے لیے بیلور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انگریزی میں کہہ سکتے ہیں کچھ لفظ ایسے ہیں کہ جو انگریزی میں استعمال ہوتے ہیں لیکن ہماری اسلامی شرح کی اصطلاح کے اندر وہ لفظ اچھے نہیں مانے جاتے مثال کے طور پر گاڈ گاڈ کا لفظ جو ہے عام طور پر بڑے کے لیے بولا جاتا ہے گاڈ فادر کہا جاتا ہے تو گاڈ بولنے کے بجائے اللہ کہے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے یا اس کی جگہ دوسرا لفظ استعمال کرے اور کریٹر اور سسٹینر ہمارا پیدا کرنے والا اور ہمارا مالک یہ لفظ استعمال کرے اسی طرح نماز کے بعد ارکان کے لیے بعض قسم کے الفاظ ہیں وہ استعمال کرنے کے بجائے شریعت کی اصطلاح میں جو الفاظ ہیں وہ استعمال کیے جائیں مثال کے طور پر رکو کے لیے لفظ ہے بوئنگ ڈاؤن تو بوئنگ ڈاؤن کہنے کے بجائے آپ رکو کہیں آئی وانٹ ٹو گو ان رکو یہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ وہ لفظ جو انگریزی میں ہے خالص اس کا استعمال کیا جائے نمبر دو سجدے کے لیے انگریزی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے پروسٹیشن تو پروسٹیشن کا جو ہے خاص معنی اور مفہوم ہوتا ہے وہ استعمال کرنے کے بجائے سجدے کا لفظ استعمال کیا جائے تو مشتبہ جو الفاظ ہیں اسے بچا جائے لیکن اصل میں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا گیا کہ آپ کے خلاف کیسی کیسی سازشیں آپ کے منہ پر بھی یہ لوگ کرتے رہتے ہیں صاحب کرام کہتے تھے سمینا و تانا اللہ کے رسول ہم نے سن لیا اور اطاعت کی اور پوری طرح سے آپ کی تابے داری کر لی اور وہ ظالم سمینا تو زور سے کہتے تھے اور آہستہ کہتے تھے آسینا نہیں مانیں گے آپ کی بات تو ان کے مزاج میں ایسا کیلاپن تھا یہاں ایمان والوں کو خاص طور سے متوجہ کیا گیا اگلی آیت میں اللہ تعالی فرماتے ہیں نہ مشرقین چاہتے ہیں کہ نبوت کا مبارک سلسلہ آپ کے پاس رہے اور آپ پر کوئی وہی اترے یہ نہیں چاہتے ہیں مشرقین اور مشرقین میں بھی سرداران مکہ نہیں چاہتے تھے اور اسی لیے وہ حضور کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے حضور کی بات مان لی تو سب ریاست اور بڑا پنا جو ہے وہ منتقل ہو جائے گا حضور کے پاس اور ہماری کرسیاں خالی رہ جائے گی اور ہم بے حیثیت ہو کر رہ جائیں گے حالانکہ اسلام قبول کرنے والا بے حیثیت نہیں ہوتا بلکہ باحیثیت ہوتا ہے حدیث بات میں فرمایا کہ جب سمجھداری کے ساتھ اور پوری تڑپ کے ساتھ کوئی دین قبول کرے گا تو دین میں آنے کے بعد دین سے پہلے اگر وہ سردار تھا تو دین میں آنے کے بعد بھی اس کی سرداری برقرار رہے گی قدم نہیں ہوگی دین سرداریوں کو اور تمہاری اچھائیوں کو مٹاتا نہیں بلکہ اسے برقرار رکھتا ہے اور اسے دوام ادا کرتا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو اسلام سے پہلے بڑے معزز انسان تھے اسلام قبول کر لیا تو حضرت ابو بکر کے اعزاز میں کوئی فرق نہیں ہے بلکہ اعزاز کا اعلی درجہ ملا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام کر رہے ہیں رفیق غار بھی رہے اور رفیق مزار بھی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اسلام سے پہلے بڑا دبدبا تھا لیکن جب دین قبول کر لیا تو اسلام میں بھی حضرت عمر کی شان کم نہیں ہوئی بلکہ بڑھ گئی اور اضافہ اس میں ہو گیا یہاں تک کہ ثانی بنے اور صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں وہیں مزار رسول میں دفن ہوئے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ ایک عرصے تک حضور کے خلاف لڑے ہیں یہاں تک کہ غزب عہد کی شکست میں ان کا بہت بڑا کردار تھا جنگی فارمولے بہت جانتے تھے اور سیاسی سمجھ بھی بہت زیادہ تھی اور بڑے بہادر تھے اور عرب میں بڑے زی وقار لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا لیکن جب اسلام قبول کیا تو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا منصب حضور کی زبان سے ان کو دلوایا سیفم من سیوف اللہ کا لقب ملا اللہ کی تلوار کا لقب ملا تو اسلام قبول کرنے کے بعد سرداریاں ختم نہیں ہوتی اور اچھائیاں انسان کی ختم نہیں ہوتی بلکہ جو اچھائیاں دین سے پہلے کسی کے اندر ہوتی ہیں وہ اسلام قبول کرنے کے بعد مزید نکھر کر اس کے اندر نکھار پیدا ہو جاتا ہے اس کے اندر ایک سوار پیدا ہو جاتا ہے اس کے اندر ایک کمال پیدا ہو جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ یہ پہلے قابل نفرت غصہ تھا دین کے خلاف آتا تھا قرآن کے خلاف آتا تھا اسلام کے خلاف آتا تھا دین قبول کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا غصہ ختم نہیں ہوا لیکن اس کا مصرف بدل گیا اب ان کے غصے میں اعتدال پیدا ہو گیا اور حق پسندی اس کے اندر آ گئی یہ جو عام طور پر مشہور ہے کہ حضرت عمر ہمیشہ ہاتھ کے اندر کوڑا رکھتے تھے اور جس کو اس کو مارتے رہتے تھے یہ بات بالکل غلط ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ناحق کسی کو کبھی کوئی کوڑا نہیں مارا ہے جب بھی مارا ہے تو حق کے لیے مارا ہے اور اگر ناحق لگا کے مارا ہے تو اپنی پیٹ کو اس کے سامنے ڈال دیا ہے کہ تم اپنا بدلہ لے لو کل قیامت میں مانگو گے تو کہاں سے دوں گا تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ مشرقین جو ہیں وہ نہیں چاہتے تھے کہ سرکار کے پاس نبوت کا منصب برقرار رہے اور ادھر بنو اسحاق تھے یعنی یہود تھے وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ آپ کے پاس منصب نبوت رہے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے اندر نبوت آئے گی لیکن نبوت بنی اسماعیل پر ختم کرنا اللہ نے طے فرمایا تھا کہ شروع ہوگی بنی اسحاق میں رہے گی اور ان میں بڑے بڑے نبی آئیں گے اور امتحان بنو اسماعیل میں سب سے بڑے نبی بھیجیں گے اور اس پر نبوت کا اختتام ہو جائے گا وہ نہیں چاہتے تھے لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ کسی کے چاہنے نہ چاہنے پر دار و مدار نہیں ہے اس کا کہ ہم کس کو نبی بنائیں گے اور کس پر وہی اتاریں گے یہ تمہاری چاہتوں پر نہیں ہے یہ ہمارے مزاج پر ہے یہ ہمارے ارادے اور ہمارے مشیت پر ہے ہم تمہارے ارادوں کے اور تمہارے خیال کے اور تمہارے مزاج کے تابع نہیں ہیں یہ ہمارے منصب میں ہے اور ہمارے منشے کے مطابق ہم جن کو دینا چاہیں ہمارے اختیار کی چیز ہے ہم تم سے کوئی دبنے کے لوگ نہیں ہیں اس لیے جس کو چاہا مناسب سمجھا نبوت کے ذریعے سے اختصاص عطا فرمایا اور سرکار کو خدم النبیین بنایا اور آپ پر نبوت کا اختتام ہوا آگے کی آیتیں جو ہے وہ بڑی اہم آیت ہے اور اس میں ایک اہم مسئلہ جو یہود نے بطور اعتراض کے چھیڑ دیا تھا قرآن کریم نے اس کا بڑا حکیمانہ جو ہے وہ جواب دیا ہے اور ہمارے مشائق نے اس کو مثالوں سے سمجھایا ہے انشاءاللہ زندگی باقی ہے تو آئندہ اس کی تفصیل عرض کریں گے حاجی ابراہیم محمد سعید صاحب جنوبی افریقہ میں انتقال فرما گئے دعائے مغفرت فرمائیں اللہ تعالی مرحوم کی بے انتہا مغفرت فرمائیں اور جنت میں اعلی مقامات عطا فرمائیں سارا بی بی ہاٹیا کا انتقال ہوا ان کے لیے دعائیں مغفرت فرمائیں مرحومہ کی اللہ تعالی بال بال مغفرت فرمائے اور اعلی میں بہترین مقام عطا فرمائیں درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتغذی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع سیئات ترفعنا بها عندك اعلى الدرجات تبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخيرات في الحیات وبعد الممات انك على كل شيء قدیر اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم اشرح صدورنا ونور قلوبنا وزين اخلاقنا وتمم تقصيرنا اللهم حصل مرادنا حسبنا الله لديننا حسبنا الله لدنيانا حسبنا اللہ لمن بغا علینا حسبنا اللہ لمن کردنا بسو اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما گدانیوں سے درگزر فرما اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما رحم کے کرم کے عافیت کے خیر کے اور فضل کے فیصلے فرما اے الہ العالمین ہماری مغفرت فرما امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما اے اللہ اپنی رضائے دائمی ہمیں عطا فرما تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے اے اللہ اپنے مقبول بندوں میں سے ہمیں کر دے اے الہ العالمین ہمیں ذاکرین میں سے بنا دے اے اللہ غافلین میں سے نہ بنا اے اللہ نمازوں کا پابند بنا دے تلاوت قرآن کا شیدائی بنا دے اے اللہ ذاکرانہ اور شاکرانہ زندگی نصیب فرما العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی اور زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما اللہ دنیا کے جن جن علاقوں میں مسلمان مظلوم ہیں اور پٹ رہے ہیں اپنے فضل سے ان کی مدد فرما اللہ ہمارے ملک میں بھی جو حالات ہیں ان کو سازگار فرما اور اللہ اس کی روشنی میں تمام مساجد کی حفاظت فرما مدارس کی حفاظت فرما مکاتب کی حفاظت فرما اے اللہ مراکز دینیا کی حفاظت فرما اے اللہ علوم کے مراکز کی حفاظت فرما اے اللہ العالمین علماء کی حفاظت فرما اے اللہ طلبا کی حفاظت فرما اے اللہ جملہ امت کی حفاظت فرما تمام مسلمان عالم کی حفاظت فرما بیماروں کو شفا عطا فرما پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما جو مقروض ہیں غیر سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبھی پیدا فرما اے اللہ العالمین جو ایمان پر دنیا سے جانے والے ہیں اے اللہ ان کی بے انتہا مختلف فرما اعلی میں بہترین مقام ادا فرما اے اللہ العالمین اس پورے مجمے کی مغفرت فرما امت کے فرد کی مغفرت فرما اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فیض منظور فرما بے رحمت تیار ہم ایک ضروری اعلان یہ تھا کہ اب جو ہے تھوڑی دیر سے ہماری ذکر کی مجلس ہوگی اور اسی طرح سے ذکر کے بعد مراقبے کی بھی مجلس ہوگی پہلے میں نے کئی بار عرض کیا ہے کہ اس میں بچوں کا کوئی کام نہیں ہوتا تفسیر میں اگر بچے آ رہے ہیں اور سن رہے ہیں تو فب ہاون احمد بہت اچھی بات ہے جو تھوڑے سنجیدہ اور سمجھدار بچے ہیں وہ بیٹھے تو کوئی بات نہیں لیکن جو ذکر کو سمجھتے بھی نہیں ہے اور جو مراقبے کی حیثیت کو جانتے بھی نہیں ہیں اور بیچ میں بلا ضرورت کے جو چیخو پکار کرتے ہیں جس سے ماحول بگڑتا ہے اور جو مراقبہ اصلی کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو کافی تکلیف اس کی وجہ سے ہوتی ہے ہم نانی کہتے کہ بچے نان ہمارے شیخ و شیخ جو ہیں چھوٹے سے چھوٹے بچوں کو بٹھاتے تھے لیکن حضرت کا روب ایسا تھا کہ کوئی چو نہیں کر سکتا تھا اس لیے اگر بیٹھنا ہے تو بیچ میں شور نہ بچائیں اور ذکر جو ہوتا ہے یہ بڑا سنجیدہ عمل ہے جس کو نہایت عظمت کے ساتھ بغیر چین کو پکار کے نہایت متانت کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ اپنے دل کے اوپر لے کر کرنا ہے تو انشاءاللہ اس کے فوائد جو ہیں وہ ظاہر ہوں گے اور بچے بھی اگر اس طرح سے کرتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں لیکن یہ جو بیچ میں چیخ و پکار وہ جو ضرب لگاتے ہیں ہمارے یہاں مراقبے میں وہ بے اختیاری کی چیز ہے وہ اختیار سے لگانے کی چیز ہے ہی نہیں وہ تو بے اختیاری میں کوئی ضرب اللہ کے نام کی نکل جائے تو وہ ہے باقی کوئی یہ رسم نہیں ہے کہ خالی اللہ اللہ کر رہے ہیں وہ تو دل سے اٹھنے والی ایک آہ ہے صدا ہے جو نکل جاتی ہے بے اختیار لہذا بچے اس میں خام خافیش میں اللہ اللہ کرتے ہیں جس سے مراقبین جو ہوتے ہیں ان کے مراقبے پر بھی اثر پڑتا ہے تو میری درخواست ہے بچوں سے کہ ایسی حرکتیں نہ کریں اور یہ مجلس کو سنجیدہ رہنے دیں اور اس کے مدانت اور اس کے وقار کو برقرار رکھیں اللہ تعالیٰ جو مقصد سے ہم آئے ہیں اس میں ہمیں کامیابی ادا فرمائے اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے اور ذکر پوری تصویر کا ہوتا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اسی طرح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 ہماری تربیت کے سامان کروا اللہ دلوں کو نور مارے پر سے منور فرما اللہ زبانوں کو ذاکر بنا دے اللہ قلوب کو شاکر بنا دے اللہ جسم کو تیرے احکام پر عامل بنا دے اللہ ہر وقت تیری رضا ہمیں مطلوب ہو یہ زندگی ادا فرما دے اللہ پوری زندگی دین پر چلنے والا بنا دے اللہ تعاق نصیب فرما اللہ استقامت والی زندگی ادا فرما اللہ ہدایت والی زندگی ادا اللہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما اے العالمین قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق ادا اے اللہ ذاکرانہ زندگی عطا فرما اے اللہ آسیانہ زندگی سے ہماری حفاظت فرما غفلت والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ نمازوں کا عاشق بنا دے قرآن کریم کی تلاوت کا شہدائی بنا دے اے اللہ میں سچی توبہ تیرے دربار میں کرنے کرنے والا بنا دے اللہ دم کی ٹھو کر تیرے در پر آئے ہیں اور اللہ اگر تیرے دربار سے نکال لیے گئے تو کوئی اور دروازہ نہیں جگہ بھی مانے لیے اللہ اپنے دروازے سے ہمیں محروم نہ کروا اللہ کرم کی دے اللہ زندگی کا بہت بڑا حصہ تجھے ناراض کر کے گزارا شیطان کو خوش کر کے گزارا تیری نعمتیں کھاتے رہے شیطان کو خوش کرتے رہے تجھے ناراض کرتے رہے اللہ جو کو معاف کرنا اللہ ہماری بد اخلاقیوں کو ختم فرما دے کپٹ بوز عداوت سے ہماری حفاظت فرما اللہ حسد جیسی بیماری سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہمارے دلوں سے بڑائیاں نکال دے اللہ عاجزی اور ان کے ساری نصیب پر تیری رضا جوئی ہمارا مقصد بنا دے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا ہمیں اپنا بندہ بنا دے الہ العالمین تیرے احکام پر پوری طرح عمل پیرا ہونے والا بنا دے اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما دے اے اللہ حق کا بول بالا فرما دے اے اللہ جملہ مسلمانہ نے عالم کی حفاظت فرما اے اللہ جو مظلوم ہیں ان کی مدد اے اللہ جو بے یار و مددگار ہیں ان کی غیر سے مدد کے فیصلے فرما اے العالمین جو بیمار انہیں شفا کا فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما جو مقروض ہیں غیر سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبھی پیدا فرما اے اللہ عدالتی جوئیوں سے حفاظت فرما اے اللہ اسپتالوں سے حفاظت فرما حادثات کی اموات سے اللہ حفاظت فرما اے اللہ اللہ پوری زندگی تیرے دین پر دائم اور قائم فرما اے اللہ العالمین جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ اے اللہ دنیا سے جانے کا وقت ہو اے اللہ ایمان کی حفاظت کے ساتھ جانا نصیب فرما اے اللہ اس پورے بجنے کی مؤثرت فرما امت کے ایک ایک فرد کی مؤثرت فرما دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے منظور فرما پھر آپ کا